اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پان کی بوند سے بنا جبھی وہ سری جھگڑالو ہے